حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور منقع نیس گدر اور تازہ کھجور کی مشترکہ نبی سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھپن